المصرفین بدرگان دین نوجوان ساتھی و مسجد اس سورہ آراف کی میں نے ایک تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے خطبے کا موضوع ہے اقتصاد عربی زبان میں اقتصاد کہتے ہیں قصد کہتے ہیں اعتدال کو اسلام میں بہت ہی محبوب چیز اسلام کی عظیم ترین خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام ہمیشہ اعتدال کی راہ میانہ روی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے زندگی کے تمام معاملات میں انسان بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرے اعتدال کی راہ اختیار کرے نہ تو حد سے زیادہ اوپر جائے اور نہ تو حد سے زیادہ نیچے جائے بیچ کی زندگی گزارے اسلام میں یہ بہت ہی محبوب عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرماتے ہیں یہ اعتدال کی راہ اختیار کرنا اور یہ بیچ کی راہ اختیار کرنا ہر ہر معاملے کے اندر کھانے میں پینے میں پہننے میں یہاں تک کی عبادات میں بھی انسان کے اندر جتنی طاقت جتنی استطاعت ہے ایک بیچ کی راہ اختیار کرے نہ تو حد طاقت سے باہر جائے اور نہ طاقت سے کم کرے یہ چیز اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے امام ابو داود اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رب المفرد میں ان تمام محدثین رہے محم اللہ نے نقل کیا کہ نبی علیہ صلاح صاحب نے الصالح جز انہدال سنت ان من خم ستی نبوا آپ نے ساتھ روایا الحد الصالح سال و الحسن والقصد یہ تین چیزیں ہیں آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں یہ خمسوں شرور اجز من جز ان نبوا نبوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک الحد الصالح ہمیشہ انسان اچھی راہ کو اختیار کرے شراط مستقیم کو اختیار کرے اللہ اس رسول کو جو راستہ پسند ہے اس راستے کو اختیار کرے نمبر دو وسیم تو اور ہمیشہ انسان ظاہری نیک شکل صورت وضاقتہ اختیار کرے ایسا نہیں جیسے آج کا زمانہ ہے انسان چاہے یہودیوں کا لباس پہنے یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنائے شادی وواہ کا معاملہ آ جائے تو وہ رسمیں ہندوؤں کی غیر مسلموں کی اختیار کرے کہ غیر مسلم بھی شرم آ جائے اور ایسے مسلمان کو ٹوکا جائے تو کہتا نہیں بس اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے دل صاف ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا نبی رہتا صاحب فرماتے نہیں وہ سب تسن یا بس سب تو سالے ظاہری شکل صورت کو اچھی بنانا چال چلن اٹھنا بیٹھنا اپنی ودا کتا کو اچھی بنانا یہ دو چیزیں اچھی راج اختیار کرنا اچھی چال چلن اچھی ودا کتا اور شرافت اور دین اس دینی شکل و صورت اور لباس کا اختیار کرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں اچھی ہوں یعنی شریعت کے مطابق ہوں اور نمبر تین ولقس اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہمیشہ انسان بیچ کی راہ اختیار کرے آپ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں اچھے چال چلن اختیار کرنا اچھے طریقے کو اپنانا اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا یہ نبوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے نبوت کا پچیسواں حصہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء رحیم السلاط اسلام کو جو دین اور جو شریعت لے کر کے بھیجی تھی انبیاء رحیم السلاط اسلام نے اپنی امتوں کو جس چیز کی طرف بلایا تھا ان میں ان تینوں چیزوں کی بڑی اہمیت تھی جس میں سے تینوں چیزیں آپ نے سنا اچھی شکل صورت ودا کتا لباس اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو آدات و وار اور ہمارے چال چلن اچھے ہوں اور ہمیشہ زندگی کے تمام شعبوں میں کھانا پینا پہننا عبادات معاملات کسی سے تعلقات برقرار رکھنا یہ ساری چیزیں اعتدال میں ہوں آپ نے ساتھ روایا یہ وہی تو دو تین تین چیزیں جو ہیں ان انبیاء کی دعوتوں میں انبیاء جو دین لے کر کے آئے تھے ان کا یہ بھی دین کا ایک حصہ اور شریعت کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام نے جو عمل کیا تھا انبیاء رحیم السلام شام کا جو طور طریقہ تھا انبیاء رہی سلاد السلام کے چال چلا اور طور طریقے یہ تھے ہمیشہ انہوں نے اچھے طریقے کو اختیار کیا اچھی وضاقت اپنایا اور ہمیشہ انبیاء نے اعتدال کی راہ بیچ کی راہ اختیار کیا نہ تو بہت ہی زیادہ اور نہ حد سے زیادہ کم بیچ کی راہ اختیار کیا امبیا رہی مساف خان کے آداد اور ان کے اعمال میں سے تھے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے سب ہوتا ہوں مختلف ان انبیاء نے جو کیا ہے تم بھی وہی راہ اختیار کرو تو میرے بھائیوں یہ اعتدال کی راہ اختیار کرنا بیچ کی راہ اختیار کرنا میانہ روی اپنانا یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت حدیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شاہ سرمایہ اے لوگو ما احسن القصد فی الگنا وہ آسن القصد فل فتر وہ آسن القصد وہ آسن رکھو یہ تین چیزیں بڑی بہترین ہیں ما القصد ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے میں مالدار ہے غنی ہے ہر چیز کی ریل بیل ہے وہ مالداری میں اگر وہ اپنی مالداری اور خوشحالی میں اگر وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے میانہ روی اختیار کرے تو یہ بہت ہی اچھی چیز اس نے اپنایا اس سے اس کی عزت باقی رہے گی اس کا مال اس کا خزانہ اس کی دولت باقی رہے گی نبی صاحب صاحب سات نواتے وہاں سن القصد فل فکرے اسی طرح سے ایک انسان اگر محتاج ہے فقیر ہے غریب ہے تو اس کو بھی ہمیشہ میانہ روی ہی اختیار کرنا چاہیے اور تیسری چیز آپ نے ساتھ روایا وہ آن القسلے عبادہ وہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کیا عبادت الہی میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے نبی علیہ السلام شام کے سامنے حضرت امر اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت کیا کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے تین دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو یہ پتا نہیں کہ اس کی بیوی کہاں سویا کرتی ہے نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا عبداللہ تمہارے متعلق ہمیں ایسی ایسی باتیں میں پہنچی ہیں کہنے کے بعد نام یا رسول اللہ تو آپ نے ساتھ روایا کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کرو کہ بیوی بی بچوں کا حق بھی نہ ادا ہو تین دن گزر گئے تم کو پتا نہیں کہ تمہاری بیوی کہاں سویا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عبادت مقبول نہیں ہے بڑی طویل حدیث ہے صحیح ہے ان کی جس نے کہا آخری حصہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام شام نے ان کو روکا کہ رات بھر عبادت نہ کرو رات میں عبادت بھی کرو بیوی کا حق بھی ادا کرو اور اپنے جسم کا حق ادا کرو یعنی لیٹ کر کے آرام کرو اتنا آرام کرو جتنے میں صحت تمہاری محبوب رہے اتنی عبادت کرو جتنے میں عبادت برابر کرتے رہو اور بیوی کا حق ادا کرنے کا ٹائم بھی ملے بہرحال بہت ساری چیزیں ڈاکٹر نے ان کو سمجھایا لیکن وہ برابر رہے نہیں میں تو اتنا عبادت کروں گا اتنا عبادت کروں گا آپ نے ان کو ساتھ نوایا کہ دیکھو تم روزہ بھی بہت زیادہ رکھتے ہو کیوں دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھتے تھے دنیا داری کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم بچا ہی نہیں تھا دن بھر روزہ اور رات بھر تحجد کی نماز آپ نے ساتھ روایا کس رات کا روزہ کم رکھو انہوں نے کہا جا رسول اللہ نہیں میں بہت زیادہ روزہ رکھتا ہوں بہت ہی آپ نے اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک دن کا روزہ رکھو اور دوسرے دن کا روزہ افطار کا دو سم یومن یومن چلے روزے کا مسئلہ یہ ہو گیا آپ نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے تھے بہت زیادہ بے انتہا ساری ساری رات تلاوت کرتے رہ جاتے آپ نے ساتھ روایا چالیس دن میں تم قرآن کو ختم کرو نہیں اللہ رسول تو بہت زیادہ ہے اچھا ایک مہینے میں اللہ رسول اس سے زیادہ ہمارے اندر طاقت ہے ختم کرنے کی آج فوائد چلو پچیس دن میں اللہ رسول پچیس دن میں قرآن ختم کرے ہمارے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے چلو بیس دن برابر وہ مشرد ہے یہاں تک اللہ رسول نے فرمایا تین دن میں ایک قرآن ختم کیا کرو بس اللہ تعالیٰ یہی شوق آج ہمارے اندر پیدا کر دے لیکن فلموں سے ہمیں فرصت نہیں ڈرا کاموں سے ہمیں فرصت نہیں ہمیں تو دنیا کے لہو سے فرصت نہیں رمضان میں بھائیوں نے قرآن کھولا ہوگا تو شاید اگلے رمضان میں قرآن کھلے اور کچھ لوگ کھولتے ہوں گے تو کون کہیں مردہ مر گیا ہے تو قرآن کھانے کے لیے قرآن کھولتے ہوں گے جہاں بریانی کا انتظام ہوا کرتا ہے لیکن سوچو تلاوت کے لیے کتنا قرآن تم نے کھولا رمضان کے بعد ہر آدمی ہر آدمی ذرا غور کرے کہ رمضان کے بعد کتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہاں اتنی کثرت تلاوت کی تھی کہ آپ گھٹا رہے ہیں منع کر رہے ہیں نہیں اتنی تلاوت نہ کرو اتنی تلاوت نہ کرو اس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اگروں کے حقوق ادا نہیں ہوگے آخر کار تین دن پر آ کے ٹھہرے کہنے کے بھی زیادہ وقت میں ہم کم اس سے بھی کم وقت میں ہم قرآن ختم کر سکتے ہیں آج میں تین دن سے کم نے قرآن ختم کرنا تمہارے لیے حلال نہیں آپ نے منع کیا اللہ ہو گئے کدا یقین اب تلنا بنا جب بوڑھے ہو گئے تو نہ اتنا روزہ رکھ سکتے ہیں ساری عبادات رک گئی اس وقت سے صحت بھی جلدی ڈاؤن ہو گئی اب صحیح بخار حضرت عبداللہ عباس کہتے تھے کاش کی میں اپنی جوانی سے کو باقی رکھا ہوتا یعنی اعتدال کی راہ اختیار کی ہوتی اور میانا روی ہم نے اپنایا ہوتا تو اتنے جلدی کمزوری ہمارے اندر نہ آتی آج اس عمر میں بھی ہمارے اندر عبادت راہی کی طاقت ہوا کرتی ہمیشہ انسان کو اعتدال کیا تو ساتھ رواتے احسن گنا کتنا اچھا عمل ہے میانہ روی اختیار کرنا جبکہ انسان مالداری میں ہو اور کتنا اچھا عمل ہے میانہ روی اختیار کرنا فکر و محتاجگی کی حالت میں وہ احسن عبادہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرنا یہ بہترین عمل ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی راہ ہر زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اور زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا اور اعتدال اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا میں ہر مومن کے لیے ہر بڑا ہر آپس سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول سلم نے نجات کا سبب بنایا ہے میاں روی اختیار کرو کھانے میں پینے میں پہننے میں لین دین میں یہاں تک کہ عبادات کے معاملے میں بھی نبی علیہ میاں روی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں اعتدال کی راہ اگر اختیار کرو گے تو اس سے دنیا آخرت میں ہمیشہ تم کامیاب رہو گے اور ہمیشہ آفتوں اور بلاؤں سے نجات پاؤ گے اسی لیے حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن سنا دینا بہت ہی مناسب ہوگا نبی رہے سراف شام نے ایک موقع پر ایشا فرمایا سراسم بہلے خاتون وہ منجیات وہ سلاسن کپارا تن وہ سراسن درجات اور کما کالا رہے سراف شام اے لوگوں یاد رکھنا آپ فرماتے اے لوگوں یاد رکھنا سداسم بھولے تین چیزیں آدمی کو ہرا کو برباد کر دینے والی ہیں دنیا بھی تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے بچائے آپ نے شاگر تلاسم محرکاتن تین چیزیں انسان کو ہرا کر دینے والی ہیں تین چیزیں انسان کی دنیا آخرت دونوں کو برباد کر دینے والی ہیں وہ تلاسم منجیات اور تین چیزیں ایسی بہترین ہیں کہ انسان کو ہلاکت کا تو بربادی سے بچانے والی ہیں اللہ وہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دی پھر آپ نے تیسری چیز بیان فرمائی وہ سلا تن اور تین چیزیں کفارات ہیں تین چیزیں اللہ نے ایسی زبردست مقرر کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر جو مومن اپنا لیتا ہے وہ تو ان تینوں چیزوں کی کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا رکھا ہے سارے گناہ اس کے ختم ہوتے ہیں مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا تھا اللہ ان تینوں چیزوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر آپ نے ساتھ رمایا وہ سرا سندر اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیا کرتے ہیں دنیا میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں یہ بارہ چیزیں نبی نے بیان فرمائی وہ بارہ چیزیں جو ہیں غور سے سنو اور یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج فرمایا طرح تم محلکات تین چیزیں محلکات ہیں انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں اور کہیں اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی آر فرمایا امبل محلکات رہی وہ تین چیزیں جو انسان کو ہیرا کر دینے والی ہیں وہ یہ ہیں متا وہ وہ ہوا متبا جاب المر سے ہی کالا رہے تین چیزیں جو انسان کو ہرا کر دینے کرنے والی ہیں وہ یہ ہے ہم متبا انسان اللہ کا کے حکم پرواہ نہ کرے کتاب و سنت کی پرواہ نہ کرے اے اسلام کی پرواہ نہ کرے امر وہی کرتا ہے جو اس کا اپنا نفس کہتا ہے نفس پرستی مسلمانوں نفس پرستی انسان کو ہرا کو برباد کر دینے والی ہے ضمانت اور گمراہی کے امیر گڈھے میں پہنچا دینے والی ہے اور انسان کو مرنے کے بعد جہنم رسید کرا دیتی ہے اس لیے نفس پرستی سے بچو اس نفس کو شریعت کے تابے بناؤ اللہ اس کے رسول جو کہہ دیتے ہیں اپنے نفس کو اس کا تابے بنانے کی کوشش کرو اگر انسان نے اپنے نفس کو آباد چھوڑ دیا تو ہلا تو بربادی ہے ذرا سنو آپ ساتھ فرماتے ہیں امل مہلکات تین چیزیں جو انسان کو ہلا کر دینے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے شخم متا وہ ہوا متبا وہ جام بنف یہ تینوں چیزیں ہیں پہلی چیز آپ نے ساتھ رمایا انسان کنجوسی اور بخیلی کا شکار ہو جائے انسان کے اندر شہ آ جائے مال کے حص مال کی اس اس قدر کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے کہ نہ زکات ادا کرتا ہے نہ غریبوں کا ادا ادا کرتا ہے نہ ماں باپ کو دیتا ہے نہ رشتہ داروں کو دیا کرتا ہے صرف وہ کنجوسی اور بخیلی اور شوہ کا شکار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شوہ سے بچائے دوسری چیز آپ نے فرمایا وہ ہوا متبا انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کو برباد کر دینے والی ہے وہ یہ ہے وہ جاب المر کے بے نفس ہی وہ جاب المرگ گرج سے ہی انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی رائے کو اور اپنے فیصلے ہی کو اور اپنی سمجھ کو دنیا میں تمام لوگوں کی سمجھ سے بہتر سمجھنے لگے اور جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں سب سے اچھا فیصلہ ہم کرتے ہیں سب سے اچھی سمجھ ہماری ہے اب وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ تین برائیاں ہیں یہ تین چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات قرار دیا اللہ ان تینوں خطرناک برائیوں سے بچائے رہی بات وہ تین چیزیں وہ امل منجیات اے لوگوں تین چیزیں ہیں ایسی بہترین جو انسان کو نجات دینے والی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی اور دنیا کی تمام بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں ذلت و رسوائی ذلت و رسوائی سے جو انسان ذلت و رسوائی سے انسان بچایا کرتا ہے وہ تینوں چیزیں ذرا سنو ساتھ روایا وہ امبل منشیا رہی وہ تین چیزیں جو انسان کو سے بچاتی ہیں رسوائی سے بچاتی ہیں ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رکھتی ہیں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے آخرت مرنے کے بعد عذاب قبر سے نجات ملتی ہے حسر میں قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد جہنم اور حسر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے وہ تین چیزیں آپ نے ساتھ روایا نمبر ایک اصل ادب فل زیادہ و رضا آدمی چاہے خوش ہو یا غصے میں ہو انسان ہر حال میں چاہے غصے میں ہو یا نارمل حالت میں ہو آپ نے ساتھ روایا ہمیشہ انسان عدل و انصاف سے کام کرتا ہے غصے میں آ کر کے عدل انصاف کا دامن نہیں چھوڑ دیتا آج اگر مسلمان یہی یہی نصیحت اپنا لے نہیں رہے تو آسان کی کہ دنیا اور آخرت میں نجات دینے والی تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے العدل فی الغضب والرضا انسان ہر حالت میں عدل و انصاف کرے کتنا بھی غصہ سباب شدت کہو کتنا بھی انسان کو غصہ آ جائے اس غصے پاگل ہو کر کے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے اور ہوتا رہی ہے آج انسان اپنے بچے آج انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سب کچھ صرف طلاق کا مسئلہ لے لو تو نوے فیصد سے زیادہ طلاق دینے کے بعد آدمی پریشان ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے میں نے غصے میں اصل میں بیوی کو طلاق دے دیا ذرا سوچو پورے گھر گزر جاتے ہیں غصے میں انسان اپنی سوجھ بوجھ کو چھوڑ کر کے اپنے غصے کو استعمال کرنا لگتا ہے انسان اگر عدل و انصاف سے کام لے ہر حالت میں چاہے غصے کی حالت میں ہو یا بغیر غصے کو ہو ہر حال میں وہ عدل و انصاف سے کام لے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں وہ بلاؤں آفتوں سے محفوظ رہے گا نمبر دو آپ نے ساتھ ہمایا نہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے پریشانی سے نجات کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی سے محفوظ رکھنے والی چیز جو ہے الدل ونا آدمی جس حالت میں ہو چاہے مال و دولت کا ڈھیر نہ ہو کتنا ہی بڑا خوشحال انسان ہو یہ انسان ایک معمولی قسم کی دولت ایسا مالک ہے اور معمولی قسم کا آدمی ہے ہر انسان ہر حالت میں چاہے مالداری کی حالت ہو یا فقر اور محتاجگی کی حالت ہو ہر حال ایک اعتدال کی راہ اختیار کرے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے خزانے کا مالک بنا ہوا ہے تو اس کو خزانے خزانے کو پا کر کے اللہ کو نہ بھول جائے اسلام سے فضول خرچ سے اپنے آپ کو بچائے اور اعتدال کی راہ اختیار کرے انسان اگر اعتدال کی راہ اختیار کرے گا تو ہمیشہ وہ کامیاب رہے گا دلت سے بچے گا رسوائی سے بچے گا اپنے آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھ لے گا اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت سے نوازتا ہے آپ رشاس نواتے ہیں وہ نعمت اس وقت تک بندے پر اللہ باقی رکھتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ کی نافرمانی آبادی نہ کرنے لگے اعتدار کے تحکم اسلام نے دیا ہے اللہ کی فرما برداری ہے اس کے توازو اور ان کے ساری ہے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں رکھا وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے گا تو ہر قسم کی بناؤ سے محمود رہے گا نمبر تین جو بڑی اہم ہے اے نجات کے لیے وہ اللہ سر والعلانیہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خلوت میں اور جلوت میں لوگوں کے سامنے ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کی خصیت دل میں اگر ہے اور تنہائی میں بند کمرے کے اندر ہے تو بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو سر والعلانیہ اللہ تعالیٰ کا خشیت اللہ حق پوشیدہ پڑھائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے ہر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں ہونا چاہیے تو انسان نجات پائے گا یہ تین چیزیں ہیں نجات کی پہلی چیز ہے ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لینا غصے میں آپے سے باہر ہو کر کے ایسا نہ ہو کہ ہاں آپ وہ کر گزرے جو عدل و انصاف کے خلاف ہوتا ہے نمبر دو انسان ہر حال میں اعتدال کی راہ اختیار کرے چاہے خوشحال ہو اور یا تو چاہے چاہے وہ غربت کی حالت میں ہو تیسری چیز ہے میرے بھائیوں سے صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر حال میں تب میں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں جب بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور خلوت میں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں خصیت پیدا کر دے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان دنیا آخرت اور ہر جگہ نجات آ جاتا ہے ان کا نام لبی رہے نے منجیات رکھا ہے کیا رکھا ہے منجیات یعنی نجات دینے والی حفاظت کرنے والی آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نوازے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہ امل کا رہی وہ تین چیزیں جس کے انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں جو کپارا بنایا ہے کپارا کہتے ہیں کسی چیز پر پردہ ڈال دینا کسی چیز پر چاول دھا دینا کسی چیز مٹی ڈال دینا اسی لیے کسان جو ہوتا ہے کھیتی والا کھیتی میں بیج کو ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال کے وہ بند کر دیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کفر اللہ اکبر یہی پارا آپ سے چوبیس گھنٹے میں ہزاروں گنا انگلش اور شیطان کی اولاد کرواتی رہتی ہے آپ کنب سے امبارہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اس امت پر اتنا بڑا ہے جو اس امت کے علاوہ کسی کو یہ سب و کرم نصیب نہیں تھا آپ نے ساتھ شرمایا تین آسان سے آسان چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کفارات بنایا ہمارے امتوں سے جتنے بھی گناہ ہو اگر ان تین نیکیوں کو کرتے ہیں تو سارے گناہ روزانہ مٹتے جاتے ہیں آج کا گنا کر کے لیے بھی باقی نہیں رہتا لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ساتھ سمایا ہو کیا ہوگی سوچتے ہوں گے جہاد ہوگا سوچتے ہوں گے حج کرنا ہوگا سوچتے ہوں گے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہوگا اگر اتنا مہنگا یہ عمل ہوتا تو غریب چاروں کے گناہ کیسے معاف ہوتے اسی لیے اللہ نے بہت ہی آسان رکھا ہے اب ذرا سنو نمبر ایک انتظام نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرنا فکر میں رہنا کتنی آسان سے چیز ہے لیکن ہمارے ان بھائیوں کا کیا انجام ہوگا جو جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو اگلے جمعے کا انتظار کریں گے ان کے گنا کہاں معاف ہوں گے اللہ کے کتنے بڑے فضل و کرم سے محروم ہے ان بھائیوں کا اثر کیا ہوگا جنہوں نے رمضان میں نماز پڑھ لیا ہے پھر اگلے رمضان کا انتظار کرنے ہوں گے کتنے گناہ ان کے سر پر لگے ہوں گے اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ جمعہ پڑھنے رہے ہیں اور اثر کی نماز کی فکر لگی ہوگی اثر پڑھیں گے تو مغرب کی فکر لگی ہوگی اور مغرب پڑھیں گے تو انتہا کی فکر ہوگی اور ایسا پڑھ کر کے سوئیں گے تو الارم لگائیں گے کہیں گھڑی پر کہیں کسی دوست سے کہیں گے صاحب ہمیں پانچ بجے اٹھا دینا فجر کی نماز ادان ساڑھے پانچ بجے ہے تاکہ فجر کی نماز ہم کو مل جائے آپ جو گھڑی میں الارم لگا کر کے اپنے موبائل میں الارم فٹ کرتے ہیں تاکہ صبح فجر کی اٹھ جائے آپ نے کیا سمجھا کتنا بہترین عمل ہے اس انتظار یہ آپ نے الارم جو سب کے رکھا ہے صرف اس لیے کہ فجر کی نماز ہمیں نصیب ہو جائے یہ ایسا امر ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے صرف فکر کے بنا پر آپ کے گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نمبر ایک انتظار اس کے بعد استوا نماز کے ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا نمبر دو اللہ و وہ اس الوضو در تکلیف ہوتی ہے کبھی پانی گرم ہوتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ لگ جانے کے بعد پھر وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی کبھی پانی ٹھنڈا رہتا ہے پانی دیکھ کر کے انسان ہاتھ تو دھل لیا لیکن اب اس کے بعد پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی انسان کے کمر میں تکلیف ہے بچارا وضو کرتا ہے جھک جاتا ہے تو اس نہیں پاتا اور اٹھ گیا ہے تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی ایک مرد دو دن کے جھجنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ بیچارہ نہ کھڑے قاعدے سے وضو کر سکتا ہے لیکن تکلیف برداشت کرتا ہے ٹھنڈی گرمی کی فکر نہیں کرتا کمر کے دکھ کی تکلیف پرواہ نہیں کرتا یہ دنیا میں پیروں میں تکلیف ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا لیکن وضو مکمل کرتا ہے تاکہ رب کا فرید ادا کر لے آپ نے ساتھ فرمایا تکلیف کے باوجود وضو کو مکمل کر لینا تیسری چیز میرے بھائیوں وہ بھی سن لو وہ اکبر کثرت سے پیروں سے چل کر کے مسجد کی طرف جانا یہ تین امر ایسے اللہ نے بنایا ہے جو امیر بھی اپنا سکتا ہے اور غریب بھی اپنا سکتا ہے اس میں نہ مال کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے اور نہ خزانہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس میں صرف کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تینوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ نسل الحداز نبی فرماتے ہیں ایک مرد مومن جب نماز کے ارادے سے وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں اور نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کو پکانے کی توفیق رسی فرمائے رہی تین چیزیں وہ درجات جس کے ذریعے انسان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بھی کرنے کی توفیق رسی فرمائے آپ نے ساتھ سمایا وہ امت درجات اے لوگوں رہی وہ تین چیزیں جن کے کرنے والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند کر دیتے ہیں اور آخرت و جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں بڑے ہیں بڑے آسان ہیں آپ فرمایا کوئی کہاں متحا میں کوئی شاہ اس طرح میں وسطرا تو بلینا سن عام غریب مسکین ضرورت مند اور محتاج مسافر اور اپنے دوست احباب کو کھانا کھلانا واہ اکبر نمبر دو سلام سے سلام پھیلانا مسلمانوں سے پتا نہیں گڈ مارننگ والے کہاں جائیں گے گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ والے کہاں جائیں گے کون سا جواب ملا ہاں؟ ارے کس کی سلام اٹھایا وہ بھی اپنے کتے کی عزت کرتا ہے تیری عزت نہیں کرتا جس کی سوال کو اپنا کر کے جس کے طور طریقے کو اپنا کر کے جس کی ثقافت کو بنا کر کے جس کے سلام کو بنا کر کے تو نے اس کو خوش کرنا چاہا کہ دنیا میں میری بھی عزت کچھ بڑھ جائے گی اللہ کی قسم اپنے کتے کی قدر تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد قدر نہیں کرتا وہ اپنے جانور کی بھی قدر کرتا ہے لیکن اس کی زبان استعمال کرنے کے بعد اس کچھ محبت نہیں کرتا اور اس دنیا دیکھ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ایک میں ایک جانا جائے تو اس فلم اسٹار کی ضمانت بھی تک نہ ہو اور لاکھوں مسلمانوں کو گھر میں چلا دیا جائے تو مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا یہ ہے مسلمانوں تمہاری عزت سلام چھوڑنا مرد مومن اٹھ کر کے تحجد کی نماز میں مشغول ہوتا ہے یہاں ساری دنیا حرام کاریاں کر کے سوتی رہتی ہے اپنے خواہشات پورا کر کے مرے ہوئے پڑے ہیں بستر پر ایک مرد مومن اپنا نرم نازک بستر کو چھوڑ کر کے جب وضو کیا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اکر کو لہٰذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا امباد میرے بھائیو بات چل رہی تھی اعتدال کی ہمیشہ میانہ روی اختیار کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرے ان لا يحب المصرفین مصرفی اے مومنو تم کو کھانے پینے سے نہیں منع کیا جاتا کھاؤ پیو خوب پہنو لیکن بس ایک چیز ہے کیا حد سے زیادہ نہ بڑھو اعتدال کی راہ میں رہو نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرو اور نہ ضرورت سے کم جتنا تم کو ضرورت ہے کھاؤ پیو پہنو اسی لیے اللہ رب لا يحب کیوں اگر تم اسراف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کریں گے فضول خرچ خرچی کرنے والے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں عباد الرحمان کی جو صفات بیان کی ہے انفتو لمفور وبان بین ذالک کا اللہ فرماتے ہمارے محبوب بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرتے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کہ ہاں ضرورت بھی پوری نہ کریں بلکہ بھائی نظاری کا تواما وہ بیس کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اقتصاد سب کو اللہ تعالیٰ اعتداد کی راہ اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے دیش کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں کھانے میں پینے میں ہر معاملات ہیں اور خاص طور سے اللہ اکبر نبی رہے به العبد يوم القيامه سب سے پہلی نعمت قیامت کے دن ہنس کے میدان میں سب سے پہلی نعمت اللہ تعالی اپنے بندوں سے جو پوچھے گا حساب کرے گا کیا ہوگی بھائی الماڑی پانی ہوگا پوچھے گا کہ وضو نے کتنا پانی خرچ کیا تھا نہانے میں کتنا پانی خرچ کیا ایسا نہیں کہ نل کھول دیا پانی کیوں پھر آپ کو نہیں جمع کرنا ہے اگر بل جمع کرنا ہوتا تب بھی ذرا احساس ہوتا میرے یہ پانی جو ہمارے استعمال کا ہے صاحب اللہ تر صاحب سماتے ہیں کہ آمد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے حج کے میدان میں جن نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا ایک تو ٹھنڈا پانی ہوگا اور نمبر دو انسان کی صحت ہوگی اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لیے پھر آپ نے آج تلاوت کی تم مدد اس ارن مرنے کے بعد قیامت کے دن حصے کے میدان میں تم سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا پانی استعمال کرنے میں اور یہ لائفیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان سب اللہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے استعمال کرنے میں اعتدار کی راہ اختیار کریں اتنا ہی پانی استعمال کریں اتنی ہی لائٹ استعمال کریں اللہ کی نعمت اتنا ہی استعمال کریں جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی جاتی ہے اس سے زیادہ پورا پانی خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور اسراف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا الہٰ عالمین ہم نے جو بیمار ہو شفائے کلی عطا فرما جو مقبول اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے الہٰ عالمین مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر الله أكبر الله